علی بن مسحر اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے اسی سنعت کے ساتھ عثمان بن حکیم سے اسی سابق حدیث کے مانت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستائیس